گناہوں کو مٹانے والا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار گناہوں کو مٹانے کا آلہ ہے عن حذیفت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستغفار ممحاة للذنوب